ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا نجاشی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کی ایک انگوٹھی ہدیے کے طور پر بھیجی اس میں حبشی نگینہ چڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دلچسپی نہ لیتے ہوئے اسے لکڑی سے یا اپنی کچھ انگلیوں سے پکڑا پھر اپنی نوازی حضرت بنت ابو ابولاس رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا بیٹی یہ زیور پہن لو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوالیس